دینے والے اللہ کے ندی ہے نئے پیسے محمد ہوا ہے آئے جس کا جی چاہے نہ آئے آ کسی دو میں جائے جس کا جی چاہے پمن شاہ فرین پمن شاہ فری وہاں یہ بات تو یہاں پر قیاس کر اتنی بات کی جو تحقیق کر لے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے یا نہیں کہا اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے تو پھر ادھر ادھر کے ادھر من میں مت رہے بات تیرے سامنے آئے گا تو کچھ نہیں کر سکے گا میں کوشش اس بات کی کر رہا ہوں کہ جو بات مرنے کے بعد سامنے آنے والی ہے یہ سارا مجمع اور میں خود بھی مرنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لے اور پھر اس بات کو پورے آدمی کے اندر ہمیں چلانا ہے اس لیے یہ لاکھوں کروڑوں آدمی مر مر کے جنم کی طرف جو جا رہے ہوں یہ باتیں ان کے سامنے آ جائیں تاکہ وہ ایمان والے بن جائیں اور تاکہ وہ امان والے بن جائیں اور تاکہ مرنے کے بعد والی زندگی بھی کی بن جائے اور اس بات کو یاد رکھنا اس بات کو یاد رکھنا اس دنیا میں روح کا بدن سے جو ہمارا تعلق ہے نا جاگنے کی حالت سے تو بہت پکا اور سونے کی حالت سے کچا اور مرنے کی حالت سے ختم لیکن مرنے کے بعد برزخ میں ایک دوسرا تعلق چالو ہو گیا اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن جو بدن میں روح ڈالی جائے گی وہ بہت ہی پکا تعلق ہوگا دنیا سے بھی زیادہ پکا اتنا پکا تعلق ہوگا جنتی جنت میں جانے کے بعد اور جہنمی کا جہنم میں جانے کے بعد روح کا تعلق بدن سے اتنا پکا ہوگا کہ جو کبھی کچا بھی نہیں ہوگا ختم بھی نہیں ہوگا اس لیے جنت میں اور جہنم میں نیند بھی نہیں اور موت بھی نہیں اگر نیند آ گئی میں کچا ہو جائے گا موت آ گئی تو ختم ہو جائے گا وہاں نہ کچا ہوگا نہ ختم ہوگا اتنا پیٹرن اتنا پکا ہوگا کہ جو لذتیں لے گا وہ لذتیں بدن کو بھی آ رہی ہیں روح کو بھی آ رہی اور جو تکلیفیں اس پر آ رہی ہیں وہ تکلیفیں بدن کو بھی آ رہی ہیں روح کو بھی آ رہی ہیں میرے محترم دوستو اس یقین کو پوری دنیا کے اندر ہمیں پھیلانا ہے اور یہ بنیادی یقین ہے اس سے ان شان تم اب تم حضرات کیوں کہتے ہوں گے کہ یہ موڑی صاحب تو مرنے کی بات نہیں کہہ رہے مرنے کی دنیا کی تو کچھ کہیں نہیں رہے بھائی کیا کہوں میرا مقدر میں نے تو مرنے سے پہلے کی شروع کی تھی تم نے مرنے کی بات کی شروع کرا دی میں کیا کہوں تمہاری توجہ تمہاری توجہ کہ ہماری مرنے کے بعد کی چیز کو لوگ زیادہ دھیان سے سنا نہیں کرتے میں کیا کروں تم تو سارے دھیان سے سن رہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے میرے پر بھی تمہارے پر بھی اور دیکھو میرے محترم دوستوں دنیا کی زندگی جنت جیسی بن جائے گی اگر بننے کے بعد والی زندگی کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو اور اب میں آپ کو وہ بتاؤں جو میں نے شروع کیا تھا یاد ہے آئی ٹی وی سی انداز کی پڑھی تھی بڑی نے لیکن جب تک جڑ میں بنیاد نہیں ہوگی تو اس وقت پھل کہاں جاویں گے میرے بھائی ہاں دعوت جو ہے یہ تو ہے زمین اور ایمانیات جو ہیں یہ ہے جڑ اور عبادات جو ہیں یہ تنی اور اخلاقیات جو ہیں یہ پھل اور اخلاق جو ہے یہ رس تو وہ تو رس تو بالکل اخیر میں آتا ہے پھل اس کے پہلے آتے ہیں رس میں آئے گا پھل میں پھل کہاں آئے گا درختوں میں درخت کہاں لگیں گے جڑ پر اور جڑ کہاں لگے گی زمین پر تو سب سے پہلے دعوت کی ذریعے اب میں نے آپ حضرات کو یہ عرض کیا تھا کہ انسان دنیا میں کیوں آیا یہ ساری بحث جو مرضی کے بعد کی میں نے کی اس پر جتنا یقین آئے گا تو آدمی یہ سمجھے گا کہ میں دنیا میں کیوں آیا میری بات سمجھو دیکھو پھر دھیان دینا مسلمان کی دو شانیں ہیں ایک شان تو ہے اس کی بندہ ہونی خدا کا بندہ ہونے اور دوسری شان اس کی ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے یہ دو شانیں ہیں خدا کا بندہ ہونے کے اعتبار سے ہمارا مقصد زندگی جو ہے وہ تو ہے بندگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے ہمارا جو مقصد زندگی ہے وہ ہے دعوت اسے یاد رکھیے دونوں آئے ہیں مما خلق الجن اللہ لیا اور کل حاضی سبیری ادو اللہ علیہ بصیرت انب منی دوسری امتیں ان میں صرف بندہ ہونے کی شان تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونے کی شان نہیں تھی اس لیے ان کے ذمے دعوت اتنے اہتمام سے نہیں تھی تھی تو صحیح بعض لوگوں میں کان اللہ تنا ہونا ان کے پاس بھول سما کر یہ ہے پرانے پاک میں لیکن اتنا اہتمام کہ نبی دنیا سے چلا جائے ساری امت پر دعوت کی ذمہ داریاں آئے ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا کتنے بجے میں کئی منظوری ہاں ابھی ہاں، ہوئی میں تو سمجھ رہا ہاں؟ ہے جس اچھا۔ اچھا، سے تو بج نہیں آگے نہیں بڑھ رہی چڑھی نہ اچھا بھائی اچھی طرح سے اس بات کا آپ سمجھ لیں کہ دوسری امتوں کے ذمے تو صرف عبادت تھی ہمارے ذمے دعوت بھی ہے کتنے بچے ذرا بتائیے رسول کریم خاص کے بات کوئی نبی آنے والا ہے نبیوں والا کام ہمارے دل میں ایک طرف عبادت ایک طرف دعوت عبادت کے معنی اللہ کی بات ماننا اور دعوت کے معنی اللہ کی بات دوسروں کو منوانے کی کوشش کرنا یہ دونوں کام ہمارے ذمے ہیں اچھا اب یہ عبادت جو ہے اس کے اندر اگر ہمیں طاقت پیدا کی تو ہم فرشتوں سے آگے بڑھ کر یہ انسان خدا کا خلیفہ بن سکتا ہے میں تو آخری بات تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری جان ہمارا بات مال ہمارا وقت اور ہمارے جذبات یہ ساری چیزیں چار باتوں پر لگے بس اسے نوٹ کر دیں بالکل کھلا ہے آخری کی چیز بتا رہا ہوا پہلے تو جڑ کی بتائی پہلے تو جڑ کی بتائی بتا رہا چار چیزوں میں ہماری جان اور ہمارا مال اور ہمارا وقت لگے ایک تو ان میں سے ہے ضروریات کیونکہ ہم انسان ہیں فرشتے نہیں کھانا ہے پینا ہے کپڑے ہے کیڑی ہے بچے ہیں کاروبار ہے ایک تو اس میں ہماری جان مان گی اس کو حیوانیت کہتے ہیں جیسے جانور ہوتا ہے بھوک پر کھانا یاد پر پینا نر کو مادہ مادہ کو نر رہنے کا مکان تو اسے ہم انسان ہیں ہمارے اندر خدا نے حیوانوں والی نسبت رکھی اور اجازت دے دی کہ تم بھی اپنی ضروریات کو پوری کرو دو پابندیوں کے ساتھ جو ضرورت پوری کرو اس میں یہ دیکھو کہ حکم الہی کیا ہے طریقہ رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جانور آزاد ہے اسے جہاں پیشہ کرے گا وہی پیشہ شروع کر دے گا ہم نہیں کر سکتے ہمیں ذرا پردہ وردہ کرنا پڑے گا ان کے یہاں در وادہ میں کو جو مادہ مل گئی استعمال کر دی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوگا ہمارے یہاں شادی وادی ہوگی بلی کو جہاں دودھ مل گیا پی لیا ہم ایسے نہیں پئیں گے حلال کا ہوگا پئیں گے حرام کا ہوگا نہیں پئیں گے یہ تھوڑی پابندی نہیں ہے ضروریات کے پورا اپنے تقاضوں کے پورا کر ایک میں ہماری جان مال لے گی دوسری ہماری جان مال جو ہے وہ عبادات پر دیں تیسرے ہماری جان مال اخلاقیات پر رہی اور چوتھے ہماری جان مال دعوت پر لگے گی چار چیزوں پر ہماری جان مال لگے اسے یاد رکھیے ضروریات پر عبادات پر اخلاقیات پر اور دعوت پر عبادات کے ذریعے ہمیں فرشتوں کی شماعت ملے گی اخلاقیات کے ذریعے ہمیں خدا کی خلافت ملے گی اور دعوت کے ذریعے ہمیں نبیوں کی نیابت ملے گی اس انسان میں چاروں نسبتیں ہیں حیبانیت والی نسبت فرشتوں والی نسبت خدا کی خلافت والی نسبت اور نبیوں کی نیابت والی نسبت یہ چار نسبت اللہ نے انسان کو دی اس لیے ہماری جان اور ہمارا مالی چار پر رہے یہ انسان جو خدا کی عبادت کرے گا تو یہ فرشتوں سے آگے بڑھے گا کیوں کہ فرشتوں میں کوئی تقاضا نہیں نہ بیوی کا تقاضا نہ بچے کا نہ بھوک کا نہ کھانے کا نہ استنجے کا نہ تھکنے کا لیکن انسان جب خدا کی عبادت کرے گا تو اس کے اندر تھکن بھی ہے نیند بھی ہے بال بچے بھی ہیں بیوی بھی ہے ماں باپ بھی ہیں ان سارے تقاضوں کو قربان کر کے پھر یہ عبادت کر سکتا ہے ورنہ نہیں جانور عبادت کا مکلف نہیں کرتے سب ہیں لیکن مکلف ہماری طرح نہیں کہ کرو تو جنت نہ کرو تو دوزہ وہ آزاد ہے جانور کے لیے تو تقاضا پورا کرنا ہے اور فرشتے کے لیے عبادت کرنی ہے اور ہمارے لیے ہے تقاضا پورا کر کے پھر عبادت کرو اور عبادت کے موقع پر تقاضے کو دباؤ جب یہ انسان اپنے تقاضے دبا کر خدا کی عبادت کرتا ہے تو یہ انسان فریشتوں کے زمرے میں داخل ہوتا ہے اور جب عبادت کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے تو فریشوں کے زمرے سے آگے نکل کر یہ خدا کا خلیفہ بنتا ہے یہ خدا کا خلیفہ بنتا ہے فریشتہ پچاس ہزار سال اگر خدا کی عبادت کرے تو وہ خلیفہ نہیں بن سکتا کیونکہ اس میں استعداد نہیں اس میں استعداد نہیں انسان میں استعداد ہے اللہ نے کہہ دیا کہا فضر نے خلیفہ زمین پر میں اپنا خلیفہ بناؤں گا یہ فرشتوں سے کہا تھا انسان کے بارے میں تو فرشتے میں خلیفہ بننے کی استعداد نہیں خلیفہ نہیں بن سکتا لیکن یہ انسان خلیفہ بن سکتا ہے کب جب اس کی عبادت میں طاقت پیدا ہو جائے اور یہ انسان کے خلاف اور اخلاق کے کیا مانا بھوکوں کو کھلانا اور خدا کی صفت رضاقیت کا مظہر بننا رحم کرنا لوگوں پر اور خدا کی صفت رحیمی کا مظہر بننا لوگوں کے عہدوں میں پردے ڈالنا اور خدا کی صفت ستاری کا مظہر بننا لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا اور خدا کی صفت رفتاری کا مظہر بننا یہ جتنے حالات اس انسان میں آتے چلے جائیں گے خدا کی خلافت کے جواہر اس کے اندر اجاگر ہوتے چلے گئے لیکن انسان حیوانوں سے نکل کر فرشتوں جیسا بن کر ان سے اوپر ہو کر خدا کا حریفہ بنے یہ کیسے ہوگا یہ نبیوں کی دعوت سے ہوگا انبیاء اکرام علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ جو انسان حیوانیت کے کام میں لگ رہا ہے اور کھانے کمانے کے سوائے اس کا کوئی کام نہیں رہا تو یہ نبی جو ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے انہیں حیوانیت سے نکالتے تھے انہیں لاتے تھے انہیں نماز پڑھاتے تھے عبادت کراتے تھے اور فرشتوں کے زمرے میں داخل کرتے تھے اور پھر ان کے اندر اور محنت ہوتی تھی تو فرشتوں سے وہ انسان اوپر ہو کر اور خدا کا خلیفہ بنتا تھا یہ نبیوں کی دعوت سے ہوتا تھا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اس لیے اب یہ نبیوں والا جو کام دعوت کا تھا یہ نبیوں کی نیامت میں یہ امت رہے گی تو اب اس امت کے ذمہ چار کام ہوئے ایک اپنی ضروریات کا پورا کرنا ایک عبادات پر جان اور مال کا لگانا ایک ہلاکیات پر جان اور مال کا لگانا اور ایک دعوت پر جان اور مال کا لگانا ان چار چیزوں میں ہماری جان مال لگے اچھا آج ہمارے اندر جو کثر کوتا ہی ہے وہ کیا کہ ساری طاقت ہماری کھانے کمانے میں لگ گئی یہ ہے بڑی مصیبت ساری طاقت کھانے کمانے میں لگ گئی کھانے کمانے میں اگر طاقت لگ گئی تو پھر یہ انسان جانور نما انسان یہ انسان نما جانور بنا یہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے حلال حرام کا کوئی فکر نہیں مغل برغزوں سکیلا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ چار چیزوں پر اپنی جان اپنا مال لگے عبادات پر لگے عبادات سے نماز ہے نماز پر ہماری جان لگے ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے تقاضے قربان ہوں گے تو اس نماز کے ذریعے ہم فرشتوں کی شباہت حاصل کر کے اس سے آگے جائیں ضروریات کا پورا کرنا حیوانیت خدا کی عبادت میں لگنے سے فرشتوں کی شباہت اخلاقیات میں اگر ہم چلے گئے تو خدا کی خلافت اور دعوت میں لگے تو نبیوں کی نیابت یہ انسان کیوں ترقی کرتا چلا جائے گا وہ اس بے نے جو کہا نا کہ پہلے بندر تھا اور پھر انسان بنا تو ان کے ہاں تو بندر سے انسان انسانیت تو رکا اور ہمارے ہاں تو شروع سے انسان تھا یہ اب یہ فرشتوں جیسا بنے گا پھر فرشتوں سے آگے بڑھے گا اور خدا کا خلیفہ بنے گا اور پھر یہ خلافت تو دنیا میں پھیلائے گا دعوت کے ذریعے تو گلیوں کی لیافت پتی مل جائے گی ہمارے یہاں تو یہ ہے وہ تو ان بے وقوفوں کے ہاں ہے کہ بھائی وہ بندر تھا پھر انسان بڑا ہو گیا وہ بندر ہم تو نہیں تھے اللہ کا شکر ہے حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے ہم آدمی ہیں ہم تو آدمی ہیں تحقیقات نے ساری تحقیقات تحقیق ریسرچ ارے نے کس مشین کو جس اللہ نے بنایا وہ کیا کہہ رہا ہے ہم تو وہ بتا رہے تمہیں پیدا مر گیا یہ جی، سارا ہاں، یورپ متاثر سب نظریا اور اور اور بھائی ڈبل پیسہ یہ ہے ہماری پکی بات لوہا لاکھ کیا کہ لوگ یورپ میں رکھتے امریکہ میں رکھتے اشارہ کوئی ہلا نہیں سکتا ایسی باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر تشریف لے کے کہ اگر یہ چیز ہماری عملی زندگی میں آ جائے تو ساری دنیا کے دل تھامے بھی سمیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے مگر رہ نہیں سکتے چار چیزوں پر ہماری جان بات نماز پر لگے گی ہماری جان زکات پر لگے گا ہمارا مال روزے پر لگے گی ہماری جان حج پر لگے گا ہمارا مال اور جان دونوں عبادات میں طاقت پیدا کریں گے تو پھر ہم آزاد تک پہنچیں گے اور دنیا میں اسلام جو پھیلے گا وہ حالات سے پھیلے گا اسے یاد رکھیں دنیا میں جو اسلام پھیلے گا وہ اخلاق سے پھیلے گا اگر مسلمان میں اخلاق آئے تو دنیا میں اسلام پھیلے گا عبادات کے ذریعے اخلاقیات کی استعداد پیدا ہو عبادات ساری دنیا نہیں دیکھے گی ہماری نماز مسجدوں میں دنیا کہاں سے دیکھنے آئے گی ہمارے روزے ہمارے اندر اسے دنیا کیسے دیکھے گی ہم زکات مسلمان پر لگائیں گے اسے دوسرا کیسے دیکھے گا ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں مسلمان کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا تو لوگ اس کو کہاں دیکھیں گے تو جیسے جیسے جڑ چھپی ہوئی ہوتی ہے نا تو ویسے ہماری جو عبادات ہیں اس کے ذریعے استعداد پیدا ہوتی ہے اخلاق لوگ جو دیکھیں گے دنیا وہ ہمارے اخلاق دیکھیں گے ہماری تجارتوں کو دیکھیں گے ہماری معاشرت کو دیکھیں گے ہماری معاشیات دیکھیں گے ہمارے معاملات کو دیکھیں گے اور اس میں ہمارے حالات کو دیکھیں گے تو پوری دنیا کے بچے والے انسانوں کا ذہن بنے گا کہ واقعی اور سر کریم بڑے کار کر تشریف لائے اسی کے اندر کامیابی <coughs> زکات کا دینا یا عبادات میں آئے گا لیکن زکات کے علاوہ مال کا لگانا یہ اخلاقیات میں آئے گا قرآن پاک کے اندر دو قسم کے احکامات آپ کو ملیں گے بعض احکامات تو ملیں گے قانونی اور بعض احکامات ملیں گے زکات جو ہے یہ قانونی حکم ہے لیکن اس کے علاوہ مال کا غریبوں پر نہ جانا یہ اخلاقی حکم ہے ان اللہ یا مرم مدا بل احسان عدل کیا ہے قانونی حکم اور احسان کیا ہے اخلاقی حکم فرض نماز کا پڑھنا فرض زکات کا دینا یہ تو عدل میں آئے گا قانونی چیزیں کرنا پڑے گا ہمیں لیکن کا سے احمد مال لگا دینا یہ اخلاقی چیز ہے یہ انسان میں آئے گا دنیا کے اندر جو اللہ کا دین کہہ دے گا وہ اخلاق سے پھیلے گا اور اخلاق کی تعداد پیدا ہوگی عبادات سے اور عبادات میں طاقت پیدا ہوگی ایمانیات سے اور ایمانیات کی جڑیں جمے گی دعوت سے اور پورے عالم کے اندر اخلاق پھیلیں گے وہ بھی دعوت دعوت ایک ایسی چیز ہے جو سب کے اندر حاوی ہے اس لیے میرے محترم دوستو رمضان کے مہینے میں آپ نے زکات دے دی اس لیے کہ آپ ڈر رہے قانونی چیزیں زکات دے دوں گا قیامت کے ساتھ میرے کو کا دے گا قیامت کے اندر پترا بنا کے میرے سے آ جائے گا آپ ڈر گئے میں قانونی طور پر زکات دینی چاہیے زکات کے نہ دینے کا ممال دنیا میں بھی آتا ہے حضور اکرم وسلم فرماتے ہیں کہ جس مال میں سکاط داخل ہو گئی وہ دوسرے مال کو بھی تباہ کر دے گی اور ہمارے گرام نے تو مطلب بتایا ایک تو یہ کہ مستحق نہیں ہے زکات دینے کا پھر بھی لے رہا ہے تو زکات کا مال دوسرے مال میں داخل ہوا دوسرے مال کو تباہ کر دے گا دوسرا مانا یہ کہ زکات تو فرض ہوئی پچاس ہزار روپیہ لیکن اس کے اندر سے چالیس ہزار دیا دس ہزار نہیں دیا یہ دس ہزار پورے مال میں رولنگ میں آ گیا پورے مال کو تباہ کرے گا ابھی کچھ لوگوں پر حادثے آئے کچھ تاجروں پر ہارا وہ دیندار تھے تو ان کے اوپر ایک بزرگ کے کہنے کے بنا پر ہاتھ پوچھا گیا کہ بھائی حادثے جو آئے انداز لگا لو حساب کر لو زکات کا کہیں خدا نہ خاصہ بھول تو نہیں ہو رہی تاجروں نے حساب کیا بالکل پکے دیندار تاجر ایک تاجر نے میرے کو ہاتھ دکھا کہ مولوی صاحب واقعی زکات کئی سالوں سے میں کم دے رہا ہوں آج حساب کرنے سے میرے کو معلوم ہوگا بولے میں اس سال پوری نکالوں گا دوسرے سالوں کا حساب کر کے میں بھی زیادہ نکالوں گا دوسرے تاجر نے میرے پاس پورا حساب بھیجا میرا رشتے دار تھا تو میں نے حساب کر کے اس سے کہا کہ پانچ ہزار روپیہ تم نے اس سال کا کم دیا حساب کر کے میں نے اب وہ جب خط گیا وہاں پر اس نے دیکھا دیکھ کر اس نے قبول کیا اس نے میرے پانچ ہزار کا اٹھا میں وہ پانچ ہزار نکال تو زکات کا معاملہ بڑا بڑا ہی نازک ہے اس کی ادائیگی ضروری اور فرض ہے لیکن رمضان کے مہینے میں آپ نے زکات تو پوری نکال دی عید کے بعد پڑوس میں سے چیخنے کی آواز آئی اپنی بیوی کو بھیجا بیوی نے کہا کہ پڑوسن کے بچہ پیدا ہو رہا پیسے اس کے پاس نہیں کیا اس کا دفتر گیا آپ کے فارم پانچ سو روپئے نکال کر اپنی بیوی کو دیے آپ کی بیوی نے اس کے پڑوسن کو دیے پڑوسن نے انتظام کر کے دایا کو بلایا آپ کی بیوی اس میں لگ گئی بچہ پیدا ہو گیا ضروریات ساری مہیا ہو گئی شام کے وقت اس کا شوہر آیا جو دہلیا تھا پوچھا کیا ہوا ان کا بچہ پیدا ہو گیا کیسے ہوا صحیح تفصیل سنائی اس اخلاق سے دہلی دل متاثر ہو رہا ہے پانچ سو روپئے لگا دیا میرے پڑوسی اب اس سے اس کے اندر اسلام کی طرف رحمت آئی ایک واقعے سے چاہے نہ آئے مستقل آپ کے اخلاق جب اس کے بناتے رہیں گے تو دھیمے دھیمے وہ سمجھے گا کہ انسانیت اور اخلاق تو اسلام میں اغراض کے بغیر غرض کشمیر اور جیسے میرا کام کرتی ہے محرض کشمی نہیں میرا کام کرتا ہے تو یہ پانچ سو روپئے جو لگا یہ اخلاقیات پہ لگا زکات جو رمضان میں آپ نے نکالی وہ عبادات میں ہے ایسے ہر عبادات اخلاق عبادات اخلاق یہ ہوگا اچھا ایک بات اور یاد رکھو ہم لوگ اپنے تقاضوں کو جو پورا کریں بقدر ضروریات کی فضولیات پر نہ جائیں تو ہمارے پاس پیسہ بھی بچے گا وقت بھی بچے گا وہی پیسہ وہی وقت عبادات اخلاقیات اور دعوت پہ لگے گا فضولیات پہ ہمارا پیسہ بہت خرچ ہو رہا آج ہماری جان فضولیات پہ بہت لگ رہی ہمیں فضولیات پہ نہیں لگانی ہمیں ضروریات پہ لگا کر باقی مانتا کو ان چیز پر لگا دینا ہے آپ کا لڑکا جوان ہو گیا آپ بہت بڑے جاگیردار ہیں آپ کی شان کے مناسب اگر شادی لڑکے کی ہوئی وہ دو لاکھ روپے میں ہوتی ہے لیکن آپ دیندار ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے میری اولاد افضل نہیں جب ان کے یہاں سادگی تو ہمارے یہاں بھی سادگی آپ نے ہزار روپے میں شادی لڑکیوں کی نمٹا دی آپ پر بڑے تانے آئے کنجوس مکھی چوس چمڑی جائے دمڑی کا جائے یہ تیرے لڑکے کی شادی ہے کہ جنازہ یہ تیرے لڑکے کا نکاح ہے جو میت آپ نے سب سن لیا اس طرح قوم تو خبر میں آنے کی نہیں نبی کا طریقہ خبر میں آئے گا ایک لاکھ اور ننانوے ہزار روپیہ لڑکے کی شادی میں سے بچا آپ نے اس کا بینک بیلنس نہیں کیا شادی کرنا ہی تو عبادات میں آ جائے گا ضروریات بھی ہے عبادات بھی ہے بزرگ کے طریقے پر ایک لاکھ ننانوے ہزار روپیہ جو بچا ایسے لڑکے لڑکیاں جن کی شادیاں پیسے نہ ہونے کی بنا پر نہیں ہو رہی آپ نے چپکے چپکے پانچ سو پانچ سو ہزار ہزار ان کے ماں باپ کو دے دیے اور تقریباً سو ڈیڑھ سو گھرانے اس ایک لاکھ ننانوے ہزار میں آباد ہو گئے آپ کے لڑکے کی شادی بھی ہو گئی اور ڈیڑھ سو گھرانے اور آباد ہو گئے اب یہ ڈیڑھ سو گھرانے کو جو آپ نے ایک لاکھ ننانوے ہزار خرچ کیا یہ اخلاقیات میں آئے گا آپ کا پچاس ہزار روپے کا مکان ہے اور آپ کی دس بارہ سال آپ کے گزر چکے اور اس کے اندر آپ کے جتنے بچے ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور گزارا تیس چالیس سال اور ہو سکتا ہے پیسہ آپ کے پاس بہت ہے آپ دس لاکھ روپے کا مکان بنا سکتے ہیں آپ نے سوچا کہ ضرورت تو بھی پوری ہو رہی ہے مکان کی لائن کی پیسے میرے پاس دس لاکھ روپے مکان کی لائن کے ہیں تو بجائے اس کے لیے میں ایک بڑھیا قسم کا مکان بنا کر ایش آرام سے رہوں میں یہاں آپ سے گزارا کر لیں گے ویٹنگ روم میں جا کے میں مزے اڑائیں گے جا کے جنت میں مزے اڑائیں گے وہ دس لاکھ روپے کی آپ نے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے تاکہ غریبوں کو رہنے کے لیے دیں ہم سے اگر مشورہ کیا بازو نے پیسہ پاس بہت ہے غریبوں کا مکان بنا بنا کے دینا چاہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ دیکھو غریبوں پر خرچ کرنا بہت ضروری لیکن خرچ کرنے میں ایسا ڈھنگ اختیار کرو کہ یہ غریب جو ہے اس کے اخلاق بگڑنے نہ پائے یعنی یہ مان کھانے والا نہ جائے غریب تو ہم مان کھانے والا بنانا نہیں چاہتے اس کے اندر احساس سے کمتری پیدا ہو جا پائے میں نے یوں ہی تم نے کالونی بنا دی اور غریبوں کو مفت میں رہنے دے دیا تو تم تو دیندار ہو لیکن تمہاری اولاد کو اس غریب کی اولاد کو تارے مارے گی کہ میرے باپ نے مفت مفت کر دیا تھا پیپے ہے میرے باپ نے مفت مفت کر دیا تھا تیرے باپ کو رہنے کے لیے میں نے کہا ہم غریب کے اولاد کو تانا سننا دینا نہیں چاہتے وہ کیا طریقہ ہے میں نے کہا غریب پر لگاؤ ایسے طریقے پر کہ اس کے حالات نہ بگڑے جگہ فسادات ہوئے ہاں، ایسے موقع پر آج ہم دن ہر جگہ سے پیسہ بھیجتا ہے بھیجا جماعت گئی وہاں جا کے دیکھا تو وہ مصیبت زدہ لوگ دن کے موقع پر رمضان میں زنا اور شراب دیتے پیسہ تو بہت ملا انہیں لیکن حالات میں بگڑ گئے ہاں۔ ہم غریب اس طریقے سے پیسہ نہیں لگا ہاں۔ اس کے حالات بگڑ گئے دوسری جگہ فساد ہوا وہاں کے لوگوں ہم سے تعلق تھا ہم سے پوچھا کیا کریں میں نے غریب پر لگانا ضرور ہے ایسے طریقے پر لگاؤ کیونکہ ہزار روپئے بنے انہوں نے بہت اچھا لاکھوں روپے کا کپڑا خریدا ہاں؟ چلے گئے بھائی کر بھائی نماز کے چلو ہاں۔ صاحب میرے پاس ٹوپی نہیں لو ٹوپی ٹوپی سر پہ رکھی پورا آدمی لے لیا دوسرے میرے پاس لوں گی نہیں لو لوں گی چلو صاحب میرے پاس کپڑے کا جوڑا نہیں لو کپڑے کا جوڑا یعنی کسی کو ٹوپی کسی کو لوں گی کسی کو جوڑا دے کے پورا آدمی لے لیا دے کر تعلیم میں بٹھا دیا ذہن بنا دیا دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے ان کو عبادت پہ ڈال دیا اخلاقیات ڈال دیا اس کے ساتھ ساتھ میں پھر کاروباری لائن بھی ان پریشان حالوں کی چالو کرنی دیوا عورتیں جو ہے ان کی یہ کسی کے مرہون منت بن کے نہ رہے پانچ پانچ بچے شوہر شہید ہو گیا اب پانچ بچوں کو لے کر بیچاری دوسری جگہ شادی بھی نہیں کر پاتی کیا کرے ہم نے مشورہ دیا الحمدللہ ان عورتوں کو کپڑا سینے کی مشینیں لا کر دی گئی ان عورتوں کو وہ لا کے چرخے دیے گئے وہ بیچاریاں چرخے کاٹ کاٹ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرا مشینیں کپڑے سی سی کر بچوں کا پیٹ بھرا اور ہم نے یہ لکھا کہ تم اپنے کپڑے ان عورتوں سے سلاؤ تمہاری عورتیں ان عورتوں سے سلاوے تین روپے کی سلائی کی مزدوری کے بدلے دس روپے دے دیں اس میں بیوہ کا سہی نہیں بگڑے گا اور یوں تم مہانا پچاس سو دیتے رہو گے تو ہر وہ بیچاری بیوہ دیکھتی رہے گی دیکھو کہاں کیا دیکھو کہاں کیا میں تو منع نہیں کرتا لیکن اس سے مستقل خرچہ اس کا ہو جائے سر ترکیب کروں ایک آدمی کا گودام سارا جل گیا بالکل تنگس بن گیا ایک ہاتھ گاڑی اسے لی گئی ایک ہزار روپئے کے چہرے اس نے رکھے گئے اور وہ بیچارے نے اپنا کاروبار شروع کیا ابھی دو مہینے پہلے وہ آیا اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میرے نربھر مہانہ کرایہ دے کر پچیس سال سے کرایہ دے رہا ہے کرایہ دار ہے اس نے کہا گیا کہ وہ ہم نے کالونی بنائی ہے ایک کمرہ بارہ ہزار روپے کا بنا ہے اگر تم اس کے اندر ہمارے بنائے ہوئے کمرے میں رہو مہینے میں سو روپئے دیا کرو وہاں پچہتر دو یا سو دیا کرو تو بارہ مہینے میں بارہ سو ہوگا دس سال میں بارہ ہزار ہوگا یہ کمرہ تمہارا وہاں پچیس سال تک پچہتر ماہانہ دیے کرایہ دار کے کرایہ دار اور یہاں مہانا اگر سو دے دو تو دس سال میں تم مالی اب دیکھیے غریب کی حاجت پوری ہوگی غریب میں ایسا سے کمتری نہیں آیا محنت سے وہ مارچ نہ رہا کام بھی کر رہا مگر انہیں منت بھی کسی کا نہ رہا بعض غریبوں نے کہا کہ مہانا دو سو دے دیں دے دو دو سو پانچ سال میں فری ہو جاؤ بارہ ہزار ایک سال سے دے تو ابھی فری ہو جاؤ گے تم اس کے مالک لکھ کے دے دیں صاحب وہ لوگ میرے پاس آئے کہنے لگے مولے صاحب پلان تو تھا دس سال کا میں نے یہ بھی کہہ دیا نا دیکھو بعض غریب آدمی سو روپیہ بھی نہیں دے سکیں گے انہیں زمین مت کرتا دوسری طرف سے زکات کا یا ہدیے کا پیسہ ان تک پہنچا دینا اور وہ اثر سے تمہارے ہاتھ میں مکان کا پیسہ دے ان کا مانتا پانچ سال میں کالونی فری ہو گئی ان کا نہیں وہ مہانا چار سو چار سو دینے شروع کیے مانگے دو سو دو سو دینے شروع کریے اور بولے پورا روپیہ ہمارے پاس آ گیا بولے اب ہم اس میں اور روپیہ ملا کر بڑی کالونی بنانا چاہتے ہیں بڑی کالونی تاکہ اس میں اور زیادہ غریب لوگ رہیں پہلے تو سو دو سو کا انتظام تو ہزار دو ہزار کا ہم انتظام کریں یہ ہے وہ اسلامی زندگی اب یہ زندگی کتابوں میں تو ہو اور مسلمان میں نہ ہو کتاب میں پڑھ دو صاحب ہماری کتابیں پڑھ دو ارے کتابیں پڑھ کے کیا کہیں گے سب ہمارا لٹریچر پڑھ دو میں کہتا ہوں لٹریچر کو پڑھ اس آدمی کے اندر اس آدمی کے اندر وہ زندگی لانی وہ زندگی ایمان کے کود کے بغیر بھی آئی دنیا کے اندر بے پڑھے پڑھے لکھو زیادہ ہے وہ اس کتاب کی وہ پڑھ نہیں سکے جو پڑھنے والے وہ پڑھ کے صرف تبصرے کریں گے اس میں یوں میری رائے اس میں یوں کرنا دھرنا کچھ نہیں اور یہاں یہ ہے میرے بھائی کہ مسلمان کی انگلی پکڑو اسے کھیت سے لاؤ اسے دکان سے لاؤ اور اسے ڈائریکٹ عمل میں ڈالو یہ زندگی عملی اس مسلمان کے اندر یہ زندگی عملی اس مسلمان کے اندر آ جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے تشریف لائی یہ میں نے مکانات کی لائن آپ کو بتائی شادی کی لائن بتائی شادی میں اخلاقیات کی لائن مکانات میں اخلاقیات کی لائن کھانے پینے میں اخلاقیات کی لائن بھائی بڑے کا گوشت اور روٹی آپ کے بچے ہزم کر پاتے ہیں تو آپ مرغا مت کھاؤ ذرا سالن زیادہ پکا دو پانچ غریب پڑوسیوں کے گھر پر پانچ پیارے سالن کے چلے جائیں گے تو ان کی روٹی کے چپڑنے کا انتظام ہو جائے ہمارے بچے مرغا کھا رہے ہوں اور ہمارے پڑوسی پر تین دن کا پاکہ یہ اخلاقیات میں آئے گا بھائی اپنے بچوں کے کپڑے پانچ سو روپئے کے کافی ہو جائیں گے سالانہ پیسہ بہت ہے دو ہزار کے آپ بنا سکتے ہو مت بناؤ پندرہ سو روپئے کے کپڑے سی کر ان غریبوں کو دو کہ جن کے بچے ننگے سردی کے اندر لحاظ سو روپے کا بنانے کے بجائے پچیس روپے کے چار لحاظ بنا دو ایک لحاف خود استعمال کرو اور تین لحاظ کھچڑنے والوں کو دو یہ میں فرض بازی کے درجے میں نہیں کہتا یہ درجہ اخلاقیات کا ہے ان اللہ یا مرو زکات کا دینا تو عدل میں آئے گا اور اس کے علاوہ جو میں بتا ہوں یہ مال کا لگانا یہ احسان میں آئے گا زکات تو قانونی حکم ہے اور یہ جو زکات کے علاوہ مال آپ لگاؤ گے یہ اخلاقی حکم ہے اور دنیا میں جو اسلام پھیلے گا وہ اخلاق سے پھیلے گا دنیا میں جو دین پھیلے گا وہ اخلاق سے پھیلے گا ایک آدمی غریب ہے اسے قرض دے دو بغیر سوچ کے دے دو اچھا وہ غریب آدمی جو ہے وہ بھی نیندار ہے سو روپیہ آپ سے قرض لے کر اس کی نیند اڑ گئی کہ اگر میں مر گیا تو میری روح میری روح جو ہے وہ لٹکی رہے گی میری روح جو ہے وہ لٹکی رہے گی اور میں جنت میں نہیں جا سکوں گا وہ غریب آدمی وجہ اس لیے سو روپیہ لے کر اس کی تو نیند اڑی کہ میں جلدی سے ادا کر دوں کیونکہ وہ بھی نیندار ہے لیکن دینے والوں کو بھی نیند آئی کہ اللہ شکریہ سو روپیہ لگ گیا میرا ٹھکانے روزانہ سو روپئے سب کے سامان ملے گا قرضہ دینے کی بنا پر اور اگر مہینے میں وہ نہ دے سکا تو روزانہ دو سو روپئے کا سب کا سامان ملے گا تو مالدار کے تالو میں ایسا گڑ چپکا کہ جتنا بھی تو قرض دے گا وہ اگر ادا نہیں کر سکے تو تجھے روزانہ اتنا قرض کے برابر تجھے سب کا سامان ملے گا اور غریب کی نہیں جڑ گئی اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر مر گیا اسی حالت میں تو میری روح جنت پہ جا نہیں سکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں معاشرتی لائن معاملات کی لائن کھانے پینے کی لائن قرآن پاک میں ایک طرف بحات الفاظ یہ قانونی حکم ہے عبادات میں آتا ہے قرآن پاک میں یہ ہے کہ یہ علوم کا ان سکون خود راس آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں تو آپ کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ جتنا ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا خرچ کر دوں تو یہ اخلاقی حکم ہے یہ قانونی حکم نہیں وہ قانونی حکم ہے بات زکات جو ہے یہ قانونی حکم ہے اور یہ اخلاقی حکم ہے کہ زکات کے مال کے علاوہ دو آپ نے زکات دی آپ کے سامنے ایسے گھرانے آئے جو سید ہیں زکات لے نہیں سکتے اب آپ نے ان کو بغیر زکات کر دیا تو زکات جن کو دی تو عبادات پہ آ گیا اور بغیر زکات جن کو دیا یہ اخلاقیات میں آ گیا بات سمجھ میں آ رہی نہیں آئی یعنی اسے آپ حضرات طے کرو گے ابھی سے چالو کرنا اور یہ چالو ہو نہیں سکتا جب تک مرنے کے بعد والی زندگی اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اللہ کے حکموں کی طاقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کا یقین جب تک ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا اس وقت تک یہ مبارک زندگی دنیا میں چالو ہو نہیں سکتی دعوت کے ذریعے پہلے ایمانیات کا ایمانیات کی جڑے جوانی ہوں گی ہمیں دلوں کے اندر اس کے بعد یہ زندگی چلی ورنہ تو زبانوں پر رہ جائے گی واہ واہ ہو جائے گی کتابوں میں چھپ جائے گی لوگ اس کے کتاب کے ساتھ ساتھ کے ساتھ کیسی اچھی بات ہے اس سے میرے بھائی اللہ کا دین دنیا میں زندہ نہیں ہوگا دین دنیا میں زندہ ہوگا عملی طور سے قربانیوں کے ساتھ دعوت دے رہی تو میں نے کیا کہ ہماری جان اور مال کا جو مصرف ہے وہ چار چیز ضروریات عبادات اخلاقیات اور دعوت اچھا اب یہ دعوت میں جو ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور شادی بھی نہیں خرچ کریں حضرت عبد الرحمان میں رضی اللہ تعالیٰ شادی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی شادی میں شریک نہیں کیا دوسرے دن آپ کو بتا چلا تو نہیں ہوں خرچ بہت تھوڑا تھا لیکن جب تبو کے موقع پر اللہ کے راستے میں جانے کا وقت وہاں خرچ کا موقع آیا تو حضرت عبد الرحمان میں رضی اللہ تعالیٰ چھ سو من کھجورے لا کر دی یعنی صحابہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی جو ہم زندگی دیکھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ایک لڑکے کو لڑکی سے ملانے پر وہ لوگ خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ بندوں کو خدا سے ملانے پر خرچ کرتے تھے بندوں کو خدا سے ملانا دعوت ہے اور لڑکے کو لڑکی سے ملانا ضرورت ہے وہ ضرورت پہ خرچ کرتے تھے قدرے ضرورت اور دعوت پہ خرچ کرتے تھے خوب آج بھی یہی ہے وہ ایک صوبے میں جماعت گئی ہر آدمی کے پانچ سو پانچ سو روپئے خرچ ہوئے چار مہینے کے دس آدمیوں کے پانچ ہزار خرچ ہوئے تو بعد لوگ یہ کہنے لگے کہ ریلوں کے کرایے پر اتنا لمبا تم لوگ خرچ کرا رہے ہو لوگوں کو یہی پانچ ہزار روپیہ کسی یتیم خانے میں دے دیتے یتیموں کا بھلا ہو جاتا یتیموں کا بھلا ہو جاتا میں نے کہا ہم لوگ بھی بہت سوچ بچار کے لوگوں کا خرچ کرا رہے ہیں کیسے میں نے کہا چار ان کا تو یہ کہنا تھا کہ پانچ ہزار یتیم خانے میں دے دیتے ان کو چھوڑ دیتے دندا بندہ کرتے آج کل مسلمانوں کی اقتصادیات بگڑی ہوئی ہے اقتصادیات ان کی بن جائیں گی میں نے خدا یہ بندے ذرا سوچ چار مہینے ان سے لگے پانچ ہزار ان کا شادیوں کا خرچ ہوا ایک فائدہ بھی ان میں زندہ آئی جس سے خدا کی مدد آئی جو پورے علاقے میں دین کی فضا بنی مسجد بحران کی آباد ہوئی مالدار زکات کی دیتے تو انہیں زکات دینی شروع کر دی اب میں نے اس علاقے کا جو حساب لگایا گیا تو سالانہ بیس لاکھ روپیہ زکات کا ادا ہونے لگا وہ غریبوں یتیم اور بیواؤں کو ملے گا ہی ملے گا یہ پانچ ہزار لگے اور چار مہینے لگے دس آدمیوں کے تو وہاں بیس لاکھ ہر سال یتیموں پر لگنے لگا <clears throat> ایک مرتبہ پانچ ہزار یتیم کھانے میں دے تو تاریخ چھٹی اب یہ جمع میں پھرے تو انہیں اپنے ہاتھ کے یتیم خانے کا بھی ذکر ہوا تو انہوں نے بھی تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے یتیم خانے میں بھی دینے شروع کیے تو اپنا یتیم خانہ بھی آباد دوسرے یتیم اور بیوہ اور غریبوں کی حاجت بھی پوری ہو رہی اور سالانہ بیس بیس لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہم نے ہم یہ حساب لگا تمہارا حساب لگانے کا طریقہ دوسرا ایک آدمی تبلیغ میں نکلا پانچ ہزار روپیہ اس کا خرچ ہوا واپس آیا دوسرے غیر تبلیغی تاجر نے کہا بڑا معاون اتنی دور ملک میں گیا تھا وہ کاروبار چھیڑ دیتا لاکھوں روپے مہارا یا سالانہ ملتے رہتے تبلیغ میں گھرا میں کچھ نہیں کروں گا بہت باولا تین چار سال کے بعد یہ تبلیغی تاجر نے تبلیغی تاجر کو بلایا اور بلا یوں کا دیکھ مرنے کے بعد جو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا اس تین چلوں کا دنیا کا سن لے ان کا کیا مجھے تبلیغ میں جانے سے پہلے میرا خرچہ فضولیات پر زیادہ تھا اب میں آیا بیوی کا بچوں کا ذہن بنایا فہرست بنائی خرچے کی ضروریات کی اور فضولیات کی الگ بنائی سب نے بیٹھ کر طے کر دیا کہ یہ فضولیات خرچ جو ہیں اس کو دھیمے دھیمے کم کرتے چلے جاؤ اور ضروریات کے باقی رکھو چار سال میں بولے قابو میں آئی یہ بات بارہ سو روپیہ ماہانہ خرچہ تھا اب چھ سو روپیہ ماہانہ ہمارا خرچ ہے اور اتنی سادگی میں بھی ہم نہیں آئے کہ جو ہماری بیوی اور بچوں کی صحتیں بگڑ جائیں صحتیں بھی برقرار ہیں اور چھ سو میں خرچہ ہمارا پورا ہو رہا ہے تو بولے بارہ مہینے میں بارہ سنگ بہتر سات ہزار دو سو روپئے بغیر کمائے ہمارے بچ گئے لڑکی کی شادی میں لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے اس کے بجائے ہزار میں نمٹایا ننانوے ہزار یہ بچے اور سارا حساب بتایا وہ بھی دنگ رہ گیا تم صرف آمد کو دیکھتے ہو اور ہم خرچ کو بھی دیکھتے ہیں اور آج پوری دنیا میں تباہ اور برباد کرنے کا جو راستہ ہے وہ خواہشات اور فضولیات کے اوپر خرچ کرانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو نظام ہے اس کے اندر تو غریبوں کی ہمدردیاں ہیں اور مالداروں کی بھی حفاظت ہے جب تم نے سو گھرانوں کی شادیاں کرا دی تو یہ سو گھرانے تمہارے حامی بنیں گے جب تمہاری زکات سے اور تمہارے ہدیوں سے گھرانے کے گھرانے پڑ رہے ہوں گے تو یہ سارے تمہارے حامی بنیں گے اور تمہاری آخرت بنے گی لیکن دنیا میں اس وقت میں جو غلط ترتیب قائم ہو رہی ہے اب مغربی ملک والے آئے تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ تم جو دنیا میں شہرت کہہ رہے ہو ساری دنیا تمہاری نقل اتار رہی میں نے کہا بالکل غلط ہے تمہارا طریقہ غلط ہے ان کا کیسے میں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ہمارے ان ملکوں سے ایشین ملکوں سے مغربی ملکوں میں گیا بہت بڑا ماہر ڈاکٹر ہے بڑی اچھی اس آمدنی ہے لیکن رہنے کا مکان نہیں اچھا اب رہنے کا مکان وہ لیتا ہے تو بینک والوں سے پیسے دے گا تو میں نے سارا حساب کرایا میں نے کہا کتنے کا ملتا ہے اس نے کہا پچاس ہزار ڈالر میں اس کے پاس بینک سے لیے اور بینک والے پیچھے پڑ پڑ کے دیتے اچھا اب اس کے اوپر سالانہ پندرہ ڈالر سینکڑا سود اب پچاس ہزار نہیں پچاس ہزار ڈالر کا کتنا سود ہوگا سارا حساب میں نے کروایا مہینے میں پانچ سو ڈالر بینک میں جمع کر دیں ہر مہینے میں پانچ سو ڈالر بینک میں جمع کر دیں تاکہ بارہ مہینے میں چھ ہزار ڈالر ہو جائے لیکن یہ پانچ سو ڈالر میں سے پینتالیس ڈالر تو جائیں گے سود میں اور پانچ ڈالر جائیں گے قرضے میں پھر ذرا پانچ سال کے بعد پھر قرضے میں کم جائیں گے قرضے میں زیادہ جائیں گے اور سود میں کم جائیں گے پورا حساب جو میں نے لگوایا مگر تیس سال کے اندر یہ پچاس ہزار پورے ہوں گے نہیں تیس سال کے اندر وہ مکان فری ہوگا میں نے کہا پیسے کتنے جائیں گے ان کا ڈیڑھ لاکھ ڈالر سے زیادہ یہ پچاس ہزار دینے پڑے ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ تیس سال کے اندر میں نے پوچھا کہ اگر بیچ میں کوئی بیماری آ جائے اس ڈاکٹر پر یا اس آدمی پر یا کوئی حادثہ آ جائے ادا نہ کر سکے دو چار مہینہ تو پھر کیا ہوگا ان کا کام پکڑ کے اسے ہٹا دیا جائے گا اس کا نیلام ہوگا دوسرے کو لے آیا جائے گا اسے وہاں ہٹا دیا جائے بھائی اتنی بے رہی جہاں بالکل یہی ہوتا ہے ضابطہ ہے رابطے کی بات نہیں تو رابطہ ہی اب اندازہ لگاؤ یہ قرض ہمدردی میں نہیں دیا بلکہ اس آدمی کو چستنے میں لیے دیا اب کی ساری کمائی اسے دے دے <coughs> اگر بیچ میں حادثہ پیش آیا تو مکان بھی گیا اور سب گیا معاملہ نارمل طریقے پر چلا معمول کے مطابق پہلے مکان فری ہو گیا آپ حضرات خوش ہو جائیں گے تیس سال میں مکان فری ہو گیا لیکن اللہ کے دشمن جو ہے بڑے چالاک ہیں انہوں نے ایسی چیزیں چلا رکھی اپنی منڈیاں چلانے کے لیے اور وہ ساری منڈیاں اسلام کی سادگی سے فیل ہوتی ہیں یہ سادگی جو ہوتی ہے نا یہ سادگی سے غریبوں کی ہمدردیاں زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہ دنیا چاہے گی نہیں سادگی کو ہم چاہتے دنیا میں سادگی آئے رسول اللہ علیہ وسلم جو سادگی لے کر تشریف لائے جب وہ سادگی دنیا کے اندر آئے گی تو یہ سادیات کا ساری دنیا کا حال ہے آج جتنی آمدنی ہوتی ہیں خرچے اس سے زیادہ ہوتے ہیں تیس سال ہو گئے لڑکے بھی بہت بڑے ہو گئے لڑکوں کے بھی لڑکے ہو گئے ابا جو تھا یہ تو خوش ہو گیا الحمد للہ تیس سال میں یہ فری ہو گیا لڑکے اور بیوی چونکہ اس مغربی ملک کی ہوا کھائے ہوئے پانی پیے ہوئے انہوں نے ابا جان ان کا جی ان کا یہ مکان جو ہے یہ تو تیس سال میں آؤٹ آف فیشن ہو چکا اب تو یہ مکان کی کوئی ویلو نہ رہی اب تو فیشنیبل مکان ہمیں چاہیے اب فیشنیبل مکان لینے گیا اسے بیچا بھاؤ بہت تھوڑا آیا فیشنیبل مکان بہت مہنگا لینا پڑا اور لینے کے بعد پھر وہی ترتیب سود والی چیز یہ ہے دنیا کی زندگی کا نیچا اور ہم نے جو بتائی سبحان اللہ کیسی شادیاں کیسا کھانا کیسا کپڑا کیسا مکان کیسی ہمدردیاں ہے نا اور پھر مرنے کے بعد جنت اور دنیا کے اندر بھی مزے بالکل مزے یعنی اس کے اندر تو سب چوسا آپ کہتے ہوں گے کہ وہ کیپیٹل کے لینے والا بہت بڑا مزے کیا مزے میں ہر وقت اسے بولی کا ڈر اس لیے جب نیچے والوں سے چوسا تو نیچے والے بالکل خالی ہو گئے اب خالی ہو کر آپ یہ لوٹنا شروع کریں گے چوریاں یا ڈکیتیاں چلی قتل و غارت چلا ان ملکوں میں چیزیں زیادہ چلتی ہیں نیچے والوں کو تو کے راستے سے چوسا اور اوپر والوں کو گولیوں کے راستے سے چوسا تو ہر وقت وہ خطر میں یہ بھی مارت سے خطر میں ساری دنیا اس وقت خطر میں ہے خطرے میں ہے ساری دنیا کو خطرے سے اگر نکالنا ہے اور ساری دنیا کو امن امان پر لانا ہے تو یہ مبارک زندگی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے اس مبارک زندگی کو عمل چالو کرنا اور وہ عمل چالو ہوگی جب قربانیوں والی دعوت ہو قربانیوں والی دعوت ہو آخرت کا ذکر ہو اس سے نمازیں چالو ہوں گی زکاتیں چالو ہوں گی ذکر چالو ہوگا تلاوت قرآن چالو ہوگی اللہ کی نسبت اس میں آئے گی اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی استعداد پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے عمل میں آ جائے کتابوں میں صرف نہ رہے بلکہ عمل میں آ جائے جو نقوش میں ہے وہ نفوس میں آ جائے جو نقوش میں ہے وہ نفوس میں آ جائے جب کتابیں روز دیتا ہے سمجھنا اگر یہ کتابیں ہیں میرے بھائی کی نہیں ہم ساری حدیثیں اور سارے واقعات وغیرہ بہت کیسے بیان کرتے میں کہتا ہوں کتابوں پر استفادہ نہیں کرنا اور پوری امت کو محنت کے اوپر ڈالنا ہے اور تکلیف ہے آپ اس برداشت کرنا ہے خود ہمارے ذریعے قانون نظر والے تعلیم ہے اور میں بہن ہے اس مارکیٹ طریقے کو دنیا کے اندر چالو کرنے کے لیے کتنی دے گا ان تکلیف کو جو اٹھانے کے بعد ہی بن جائے پھر یاد رکھنا یہ تکلیف ہے تکلیف رہیں گی بلکہ ان تکلیفوں میں لذر آئے گی خدا کے دین میں جو تکلیف بھائی جاتی ہے اس کے اندر نظر آتی ہے جان ختم ہو گیا تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور ڈی ملنے کا پتہ نو فمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈل B area Karachi phone number چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین